تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پتہ چلا کہ والد کے لیے دعا نہیں کرنی یہ اللہ کا دشمن ہے تو تبق کا امین ان سے کہ اب میں نہیں کروں گا جب منع کر دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی جدائیگی کر لی اور اللہ کے حکم کو مقدم رکھا اور اپنے رشتہ داروں کو دور کر دیا کہ یہ خلاف اسلام اسلام ہم تو ایک بدعت اور ایک رسم کو بجا لانے کے لیے شریعت کو پسے پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس رسم کو بجا لانے میں مقدم رکھتے ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں اس کو علاقے والے ہوں گے رشتہ دار کیا کہیں گے والدین یہ کہیں گے فلاں یہ کہے گا تو یہ ایک شخص کے سامنے شریعت کی بات ہے اور ادھر ایک رسم کی بات ہے تو شریعت کی بات کو مقدم رکھتا ہے یہ رسم کی بات کو مقدم غزوہ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نے وہ رائے قبول نہیں کی ایک تو وہ اسیروں کے بارے میں تھی کہ ان کو قتل کرتے ہیں اس سے پہلے ایک اور رائے دی تھی جب بھی آپ نے حد بندی کی صف بندی کی بھائی یوں لڑیں گے یوں پہلے جائے گا فلاں اس لوگ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضرت میرا یہ دل چاہتا ہے آج ہر وہ مسلمان مجاہد مقابلے میں نکل کر اپنے عزیز و اقارب جو ادھر سے آئے ہوئے ہیں ان ان کو قتل کرے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اسلام الگ قوم ہے مسلمان اور کفر الگ ہے میرے میرے رشتہ دار میرا ماموں میرا فلان میرا پلان آئے ہوئے ہیں میں اپنے اعتبار سے اپنے رشتہ دار مشرقین کو قتل کروں گا اور جو جو اور مجاہد ہیں ان کے جو رشتہ دار آئے ہیں وہ ان کو قتل کرے تاکہ یہ اس سے پتہ چل جائے کہ ہماری رشتہ داری کیا ہے ہماری ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے تو بات یہ ہے دوستو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ کا والد مشرق ہے مشرق پر ہی شرف پر ہی مرے گا اس کے لیے دعائیں مغفرت اب نہ کرنا اس کے بعد میری برادری یہی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جب قرآن مجید نے پہلے بارے میں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلم ابراہیم کیا اسلام لاتے ہو ہو قال اسلم میں ایمان لاتا ہوں میں اسلام لاتا ہوں میرے اندر کوئی رکاوٹ والا پہلو ہے ہی نہیں جو آپ کی طرف سے حکم ہے میں اس کو بیان کے لیے تیار ہوں یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ جو شریعت کی بات سامنے آئے اس کو وہ خوشی قبول کرے زیادہ ثواب ہے اس پر اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس پر صبر کرے مزید اور ثواب ہے دنیا آر کی زندگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ان ابراہیم لعباہم علی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور برد بار تھے اباہم کی بہت تعریفیں کی ہیں مفسرین نے بعض آپ نے خوش اغوا ہونا اس شخص کو کہتے ہیں جو دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے استغفار کرے تو اس کو کہتے ہیں بندہ آدمی گناہوں کی معافی ہوتا ہے نا ضرور اپنے گناہ یاد آتے ہیں ماضی انسان کی اپنے سامنے آ جاتی ہے تو ان گناہوں کو یاد کر کے جو روتا ہے وہ ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے ہوتا ہے ابواہن کہتے ہیں صبح اور شام بعض حضرات کی تسبیحات کا معمول ہوتا ہے کہ صبح سبحان اللہ سو مرتبہ پڑھنا ہے استغفار یا درود شریف سو سو مرتبہ پڑھنا ہے شام کو تو حدیث میں بھی اس کے ذکر و اذکار آتے ہیں تو جو شخص صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں افواہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ افواہن کہتے ہیں جو خشیت الہی کی عظمت سے ملحوظ رہ کرتا رہتا ہے اللہ بہت عظیم ہے اللہ بہت بڑے ہیں میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوگا کیسے حساب ہوگا کیسے حاضری ہوگی اتنی میں کامیاب ہوگا ناکام ہوگا یہ خوف اس کے اوپر تاری ہے کہ میں کہ افواہ ہوں کرتے ہیں ایسی قوم کو اللہ قبا نہیں کرتے بلا شبہ جاننے والے سب کچھ جاننے والے اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں وہ یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے یہاں اس تعریف کو اس لیے لائے کہ اس کی ایک روحانی تعریف ہے ایک تو ظاہری بات ہے کہ اللہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے سب دنیا سمجھ لیا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے موت و حیات اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرق سے پیدا کرنا یہ بھی مردے سے زندے کو نکالنا ہے اور مواحد سے مشرق کو پیدا کرنا یہ بھی زندے سے مردے کو نکالنے کے حکم میں ہے حدیث میں آتا ہے نا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دل مردہ ہوتے ہیں صحابہ نے پوچھا حضور کون سے دل مردہ ہوتے ہیں فرمایا کہ جو اللہ ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں اللہ کی تسبیحات بجا نہیں لاتے وہ دل مردہ ہیں اور جو ذکر و اذکار بجا لانے والے ہیں وہ زندہ دل ہے اس لیے یہاں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بعد کہ اللہ زندہ کرنے والا والا ہے من من دون اللہ ولا نصیر تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مددگار اور دوست نہیں ہو سکتا لہذا دوست اور ولی اللہ تعالیٰ کے ہی نہ سمجھ نہ سمجھ نصیب سکتے